بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مرشدنا خرشدنا نوانا رحمتنا محمد النبی الامی آج کی بات کا موضوع مسلمانوں کی حالت اور اس کی وجہ کہ مسلمان اس حالت میں کیوں ہیں کیوں ان کو کوئی دین کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں ان کو دین پر چلنے میں اتنی دشواری اور رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے کیوں وہ اتنی دوری دین سے بنائے چلے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ علم علم دین کی اشاعت کم نہیں ہو رہی علماء علماء جو ہیں بہت محنت کے ساتھ دین کو پہنچا رہے ہیں لیکن پھر بھی حاصل نہیں ہو رہا کچھ وجہ تو ہے کہیں نہ کہیں تو کمیونیکیشن میں کچھ گڑبڑی ہے کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کمیونیکیشن کا جو ڈیفینیشن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک پوائنٹ سے میسیج کو پہنچانے پہنچایا جاتا ہے اور دوسرے پوائنٹ پر میسیج کو ریسیو کیا جاتا ہے سینڈ اینڈ ریسیو یہ میسیج کو ٹرانسمیشن کرنا ٹرانسمیٹ کرنا کمیونیکیشن کا ایک حصہ ہوتا ہے اور خاص حصہ ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن جو ہے جو کی جا رہی ہے وہ سکسیزفل نہیں ہو رہی لوگوں کو علماء دین کی بات بہت اچھے انداز پہ سمجھا رہے ہیں بہت مثالوں کے ساتھ سمجھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے انداز ان کا جینا ان کا مرنا ان کی خوشیاں نبی علیہ السلام کے طریقے سے دور ہوتی جا رہی ہیں ان کا بات کرنا ان کے اخلاق بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ پوری انسانیت کے اندر ایسی حالت ہے لیکن کیونکہ ہم بات مسلمانوں کے حال کی کر رہے ہیں سبھی کی بات بارے میں سوچا جائے لیکن پہلا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ بیچارے مسلمان جو ہیں جو اللہ کے نام لیوا ہیں اور اس کے رسول کے نام لیوا ہیں وہ کیوں دور ہو رہے ہیں ان کو تو نزدیک ہونا چاہیے اس کی وجہ تو یہ کمیونیکیشن ڈفرینس یا بلکہ یہ کہا جائے کمیونیکیشن تو کی جا رہی ہے لیکن میسج پوری طرح سے پہنچ کیوں نہیں رہا اس کی ایک وجہ ہے اور وجہ میں آپ کو بتلاتا ہوں تھوڑا سائنٹیفکلی بتلاتا ہوں آپ اور ایزی اگزامپل کے ساتھ سمجھاؤں ان شاء اللہ چلیے میں آپ کو سب سے پہلے تو بتاتا ہوں تین طرح کے دل ہوتے ہیں دل تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک مردہ دل نمبر دو کوما کی حالت کا دل نمبر تین زندہ دل بھائی مردہ دل تو وہ ہو گیا جو کبھی اللہ کی یاد سے کو جانتا ہی نہیں اس میں کبھی اللہ کی یاد ہے ہی نہیں اس نے اللہ کو کبھی جانا ہی نہیں تو وہ تو ہو گیا مردہ دل اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہم اسے تو ایک سائڈ کر دو ایک دل ہے کوما کی حالت کا دل کہ زندہ تو ہے احساس ختم ہو گیا کوما کی حالت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کے جسم کا احساس ختم ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلا نہیں پاتے ڈلا نہیں پاتے پڑے رہتے ہیں بس پڑے رہتے ہیں تو اسی لیے پڑے گئے گئے گزرے اور پڑے ہوئے ہو جاتے ہیں یہی حالت مسلمانوں کی اس زمانے میں ہو چکی ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا کوما کی حالت میں چلا گیا بہت بڑا حصہ یہ کوما کی حالت میں ہے اب ان کوما کی حالت کے دلوں تک کانوں میں بات تو پہنچ رہی ہے لیکن وہ عمل نہیں کر پا رہے کوما کی حالت میں کیا عمل کریں گے ہل ہی نہیں پا رہے ڈل نہیں پا رہے تو دل کوما کی حالت میں پہنچ چکے ہیں اب ایک ہوتا ہے زندہ دل جو زندہ دل زندہ دل ہوتا ہے جو دل زندہ ہوتا ہے اس دل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ذکر کو احساس کرتا ہے اپنے اندر نبی علیہ صلی اللہ وسلم کے ہر قول کو احساس کرتا ہے محسوس کر لیتا ہے اپنے اندر اللہ کی ہر نشانی کو قرآن کو اس کی ہر آیت کو احساس کرتا ہے وہ خوشو اور خضو کے ساتھ اس کو احساس کرتا ہے اپنے دل میں ہر آیت اپنا ایک رنگ رکھتی ہے جب وہ آیت پڑھتا ہے تو اس کے دل میں کبھی خوشیاں ہوتی ہیں کبھی بشارت والی آیت پڑھتا ہے تو بشارتیں اس کے دل میں خوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید والی آیتیں پڑھتا ہے تو اس کے دل میں وعید پیدا ہو جاتی ہے ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو یہ رنگ اس کے اندر احساس یا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ کبھی اس کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے کبھی اسے ڈر لگتا ہے یہی ہے کبھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پہ یقین اور اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رجا جسے کہا جاتا ہے ڈر اور رجا کے بیچ میں ایمان ہے مفہوم ہے تو ایمان جاگ جاتا ہے اس کو تو اب یہ زندہ دل کیسے کیا جائے علماء تو بڑی محنت کر رہے ہیں کیوں نہیں کر پا رہے زندہ وجہ ہے آپ کو اس کے بارے میں میں بتلاتا ہوں کیا وجہ ہے چلیے سنیے دھیان سے اللہ تبار و تعالی کی ایک سنت رہی ہے کبھی کبھار یہ سنت اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ظاہر کرتے ہیں مثال کے طور پہ جب نبی علیہ السلّہ السلام کو محبوس کیا اللہ تعالیٰ نے یا اپنے انبیاء کو جب اتارتے ہیں تو انبیاء کو جو علم ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو ہے زیادہ تر خاص طور پہ نبی علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں اس امت کے لیے کہ نبی علیہ السلام امی تھے جو کہ ہم نے ایک شریف ہے یہ ایک معجزہ ہے نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے کہ اس کو معجزہ بنایا کہ ایک امی کے دل پر اپنے علموں کو کھول دیا اور اس امی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم کہو تم زندہ کرو ان لوگوں کو یہ مردہ دل جو ہو چکے ہیں جو کوما کی حالت میں پہنچ چکے ہیں انہیں زندہ کرو اب ہمارے پیغام پیغام کو توحید کے ساتھ پہنچاؤ تو جب نبی علیہ السلام نبی علیہ والسلام یہ پیغام لے کے پہنچے تو جو علماء تھے بنی اسرائیل کے یا کہیں کے بھی جو علماء تھے ان میں سے جو اللہ کی محبت رکھتے تھے انہوں نے تو قبول کیا کہ ہاں ان کے اندر وہ ساری خاصیت ہیں اور وہ ان کے پیچھے چل دیے اور لیکن جو علماء علم رکھنے والے پرانی کتابوں کا دل کے سخت تھے اور جو اپنے آپ کو ہی عالم سمجھتے تھے اور اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتے تھے تو انہوں نے ان کے دل میں کجی آ گئی ان کے دل میں اپنے نفس کی محبت آئی اسی لیے ان کے دل کجی کھا گئے اور اپنے نفس پرستش میں پڑ گئے حالانکہ ان کے پاس علم تھا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا نور تھا لیکن انہوں نے اپنے اپنے نفس کو بچانے کے لیے اس نور کو بجھا دیا پھونک مار دی نقصان کس کا ہوا نبی علیہ السلام کا نہیں نقصان ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے اپنے نفس کے خاطر نبی علیہ السلام کی بات پر لبیک نہیں کہی بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے ایک اور بزرگ کا واقعہ بتاتا ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام کے وارثین میں وہ لوگ آتے ہیں اہل اللہ جو ہوتے ہیں عالم ربانی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جی۔ چلیے ایک اور بزرگ کی بات کرتے ہیں ایک بزرگ ہیں خراسانی حضرت خراسانی کر کے نام ہے ان کا وہ بھی ایسے ہی امی شخص تھے جن پر جن کے اندر اللہ کی بہت محبت تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بہت سارے علم کو علماؤں تک پہنچایا وہاں ان کے پاس جو ہے علماء جو تھے وہ سیکھنے آتے تھے ان کا نام پورا ذہن پہ نہیں آ رہا اس وقت میرے یہ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ علیہ کے بعد آئے ہیں اور بڑے بزرگوں میں اور بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں حال ہی میں ہمارے ہندوستان کی زمین پر حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ علیہ کی ایسی ہستی ہے کہ جن کے فیض سے بڑے بڑے علماء فیض یاب ہوئے حضرت نے علم حاصل کرا تھا لیکن اس درجے کا علم حاصل نہیں کرا تھا حضرت کو بھی علم تھا الحمدللہ لیکن عالم مکمل عالم نہیں تھے لیکن عالم گر تھے اور ان کے تیار کرے ہوئے مطلب ان کے سجائے سجائے ہوئے سوارے ہوئے صاف ستھرائی کرے ہوئے عالم جو تھے وہ وقت کے کتب بڑے بڑے مرتبے کے بزرگ کہ ان کا فیض پھر دنیا میں جاری ہوا ایسے لوگ پہ تھا جس طرح سے نبی علیہ السلام کے ہاتھ آپ کی صحبت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو کہ وہ لوگ بھی کم علم رکھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی صدقے میں ان کے دلوں کو علوم سے منور کر دیا نبی علیہ السلام کے علوم کے عکس ان کے دلوں پہ پڑتا تھا تو وہ زندہ ہو جایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو ظاہر کرتا رہتا ہے اب سمجھیں یا نہ سمجھیں لوگ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ بہت آسان بات ہے اس وقت ضرورت ہے آسان چیز کو کہ دو لوگوں تک تیزی کے ساتھ وہ آسان چیز پہنچا دی جائے کیونکہ لوگوں کے اندر وحشت پن برائی ایک دوسرے سے نفرت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ان کو باتوں کا سمجھنا بڑا مشکل ہو پا رہا ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے تو نورانی ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ کی مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر اور علماؤں کی صحبت میں بیٹھ کے تو بہت اچھے اچھے انداز کی باتیں کر لیتے ہیں سن لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں ماحول ہوتا ہے جیسے ہی ماحول کے باہر نکلتے ہیں پھر اپنی اسی روش کے اوپر لوگ باغ آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک ایک چیز اگر آپ کہ بھائی ہر کسی کی حالت ہے خراب ہے اگر آپ چاہیں کروایا بھی ہے لوگ باغوں کو الحمد لوگوں کے دل میں زندگی پیدا بھی ہوئی ہے اور میں اس کو اس انداز پہ آپ کو بتاتا ہوں آپ بھی کریں اور لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جب آپس میں ملتے تھے تو اسی انداز پر وہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت دوسروں تک پہنچا دیا کرتے تھے وہ انداز کیا تھا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو میں شروعات اس انداز پہ کرتا ہوں کہ حدیث شریف ہے اس کا مفہوم بتاتے ہوئے بات کروں گا کہ ایک حدیث شریف ہے نبی علیہ اللہ صاحب نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب دو لوگ اللہ کی یاد کے لیے آپس میں ملتے ہیں اپنے دلوں کو ملاتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے تو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف عرش کا سایہ ہوگا تو یہ دو لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے بڑی سعادت ہے اگر ہمارا دل زندہ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہمیں تو کم سے کم ہم اللہ کی محبت میں اگر ملیں اپنے دلوں کو ملائیں تو کم سے کم یہ شہادت تو ملی جائے گی کیونکہ العمال اب اعمال کا دار و مدار نیت پہ آپ اگر ہر مح... ہر مسلمان اللہ سے محبت رکھتا ہے لیکن جانتا نہیں کیسے محبت کرے طریقہ نہیں معلوم جسم وہ کوما کی حالت میں پڑا ہوا ہے کیسے کرے گا احساس ہی نہیں اٹھ ہی نہیں پا رہا بس سن لیتا ہے کرے کیسے یہ نہیں معلوم جب اس کے جسم میں اس کے دل کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے گی تو تب وہ سمجھ جائے گا مجھے کرنا کیا ہے راستہ وہ کہتے ہیں نا وہ ایک شعر ہے کہ عشق خود ہی سکھا دیتا ہے آداب عشق ایسے ہی کچھ ہے بھائی دھیان نہیں مجھے بہرحال عشق خود ہی سکھا دیتا ہے آداب دھیان نہیں چلیے چھوڑیے کوئی بات نہیں بہرحال آپ لوگوں کو پتا ہو تو آپ میری طرف سے پڑھ دیجیے گا تو بھائی کم اگر وہ دل زندہ بھی نہیں ہوا احساس بھی نہیں ہوا کم سے کم نیت کی وجہ سے وہ شہادت تو حاصل ہو جائے گی اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی کہ مہمان نوازی میں اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچ جائیں گے بنا حساب کتاب معاملہ آسان ہو جائے گا تو یہ وجہ کیا ہے کہ یہ دل کا ملانا اصل میں ملاقات کرنا کیا ہے ملاقات کرنا ہوتا ہے اللہ کی یاد کے لیے ملاقات کرنا ہے اللہ کی یاد کے لیے ملاقات کرنے جانا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لیے اس بندے کے دل سے ملا رہا ہوتا ہے جسم کا ملنا ملنا کوئی ہے دل کا ملنا ملنا ہوتا ہے تو دل کا ملنا اگر حاصل ہو جائے اور اسی بات پر میں یہ دل سے یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں نبی علیہ نبی علیہ صلی اللہ علام کی ایک حدیث شریف ہے اس کا مفہوم ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اب میں بتاتا ہوں کہ جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین ملنے جایا کرتے تھے یا ان سے کوئی ملنے آتا تھا محبت کی طرز پہ کہ دین سیکھ کے آؤں تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر وہ آئینے سے آئینے میں پہنچ جایا کرتا تھا کیونکہ ادھر بھی زندگی ہوتی تھی ادھر بھی زندگی ہوتی وہ کنیکشن محسوس کرنے اب آئینے سے آئینے میں پہنچ جایا کرتا تھا کوئی کمزور دل ایسے ہی بہت سارے واقعے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو دیکھ کر ہی بہت سے لوگ محبت میں دین قبول کر لیا کرتے تھے اچھی نیک باتوں کو قبول کر لیا کرتے تھے ہمارے بزرگوں میں بھی وہ واقعات گزرے تو یہ انہیں کی نسبت ہے انہیں کی سنت ہے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی تو اب میں بتاتا ہوں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے تو ذکر جب سامنے والا دوسرے کو ذکر دوسرے کے سامنے ذکر کی نیت سے بیٹھتا ہے اور سامنے دوسرا بندہ جو ہے وہ ذکر کی نیت کر کے اپنے دل میں لیتا ہے تو تو صرف آپ کو جو میں بتانے والا ہوں اب جو چیز دینے والا ہوں یہ میں کر چکا ہوں اور الحمدللہ اب تک کئی سارے لوگوں کے دل زندہ ہو چکے ہیں دل زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے دل زندہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ انہیں ان کا دل ترازو بن گیا کہ ان کے دل کو زندہ زندگی کا احساس ذکر کا احساس کروا کر انہیں قرآن کے نور کا احساس کرا دیا کہ دیکھو تمہاں تم محسوس کرو کہ قرآن کا نور کس طریقے سے پھیل رہا ہے انہیں احساس کرا دیا آزان کی برکتوں کا دیکھو احساس کرو کہ آزان سے کیسے برکتیں نازل ہو رہی ہیں کیسے برکتیں اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہیں انہیں احساس کرا دیا نماز میں کھڑے ہو دیکھو تم اپنے اللہ سے کیسے جڑے ہو تمہارا دل اپنے اللہ سے کیسے جڑے گا انہوں نے احساس کیا انہوں نے بتایا کہ ہاں الحمدللہ ہم نے وہ چیز احساس کر لی ایسے لوگ ایسے لوگوں کو بتایا کہ اب ان کو یہ احساس تو کروانا نا یہ دل جو ہے ترازو بن گیا ترازو کیسا بن گیا کہ السلام آدھا کرے گا السلام علیکم تو اس کا بھی فیض اس کا بھی اس کی بھی ثواب کو اترتے ہوئے اپنے دل پہ محسوس کر لے گا پورا کرے گا تو اس کے بڑھتی ثواب کو مطلب زیادہ ثواب کو اپنے دل پہ محسوس کر لے گا کروایا لوگوں نے کہا کہ آدھا سلام کیا تو ہلکا محسوس کرا ہم نے فیس کو اترتے ہوئے برکت کو اترتے ہوئے دل پہ اور ذکر مطلب اللہ تعالیٰ کی برکت دل پہ ہلکی اترتی ہوئی محسوس ہوئی لیکن جب ہم نے پورا سلام کرا تو زیادہ برکت محسوس کری چلیے آپ کو بھی بتاتے ہیں کرنا چاہیں کریں کیونکہ دین میں زبردستی نہیں ہے آپ بھی کسی کو کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ جن کو یہ بتایا ان لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ تو صدقہ جاریہ ہے پہنچا دینا آگے میرا اپنا کچھ نہیں ہے اس میں تم بھی آگے پہنچا دینا آسان طریقہ ہے اللہ کے فضل سے بزرگوں کی دعاؤں سے حاصل ہو گیا ہے تو تم بھی پہنچا دینا میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا چاہیں کریں نہیں کرنا چاہیں نہیں کریں امت کی فکر محبت دل میں ہو اور چاہتے ہوں کہ لوگوں کے دل جلد سے جلد زندہ ہو جائیں کوما کی حالت سے نکل جائیں تو پہنچا دیجیے بتاتا ہوں آپ سوچئے کہ ہم ہم لوگ وہی سن وہی طریقہ وہی حدیث شریف کے مفہوم پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی تو محتاج ہیں اس چیز کے ہم اس بات کی شروعات کرتے ہیں کہ آپ سوچئے کہ ہم اگر اپنے دل کو اللہ کے یاد کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے ملا رہے ہیں اپنے دل کو آپس میں اللہ کی یاد کے لیے ملا رہے ہیں تو ان شاء اللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا تو آپ کو صرف سوچنا یہ ہے کہ اس شخص کے جو بول رہا ہے اس کے دل سے میرے دل میں اللہ کا ذکر آ رہا ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے تھوڑی دیر احساس کریں سوچیں دس سیکنڈ کے اندر آپ ان شاء اللہ دس بیس سیکنڈ کے اندر دس بیس سیکنڈ زیادہ بول رہا ہوں بیس دس سیکنڈ کے اندر آپ اپنے دل میں زندگی کا احساس کر لیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں نہ مال دیکھوں گا نہ شکل دیکھوں گا مفہوم ہے کہ نہ مال دیکھوں گا نہ صورت دیکھوں گا صرف میں صاف ستھرا قلب سلیم دیکھوں گا اب قلب سلیم سے کیا مطلب ہے دل میں کیا برائی آتی ہے آتی ہے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دل جب ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس میں وسوسہ ڈالتا ہے اب یہ وسوسہ اس جگہ پہ جا کے گرتا ہے یہ وسوسہ اسی جگہ پہ جا کے گرتا ہے جہاں سے ذکر کرنا ہے کیونکہ گندگی جہاں ہوگی صفائی تو وہیں کی کرنی ہے نا بھائی گندگی جہاں ہوگی صفائی تو وہیں کی کریں گے نا آپ اور اللہ تعالیٰ بھی وہی جگہ صاف چاہے گا کہ جہاں پر اس نے نظام بنایا کہ شیطان کو اجازت دے دی کہ تو ڈالتا رہے لیکن میرا بندہ مجھ تک آئے تو صاف کر کے لائے میں معاف کر دوں گا تو اب یہ بندہ جب اس جگہ جس جگہ پہ شیطان وسوسا ڈالتا ہے اسی جگہ سے ذکر کرنا یہ وہی خاص جگہ ہوتی ہے آپ احساس کریں گے جب سوچیں گے کہ اس سامنے بولنے والے کے دل سے میرے دل میں اللہ کا ذکر آ رہا ہے آپ کو صرف نیت کرنی ہے اور ہمارا شہادت بھی حاصل ہو جائے گی کہ ہم عرش کے سائے کے نیچے بھی موقع ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے نبی السلام کے صدقے تو تفیل میں کہ آپ ذکر کو تھوڑی دیر میں محسوس کرنا شروع کر دیں گے اور آپ یہ بھی سوچیں کہ میرا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے جب اللہ اللہ کر رہا ہے تو اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ زبان و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ذکر کرے پھر جب آپ اس ذکر کو محسوس کر لیں تو آپ اپنے آس پاس قرآن اگر رکھا ہوا میں دیکھ رہے ہیں کہیں پہ رکھا ہوا ہے اٹھا سکتے ہیں وضو ہے تو ضرور اٹھائیں کیونکہ اور اگر رکھا ہوا ہے وضو نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں کیونکہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے آپ دیکھیں اور سوچیں کہ قرآن کا نور میرے دل میں آ رہا ہے جس طرح سے آپ نے مجھ سے محسوس کرا ہوگا کہ میرے دل سے آپ کے دل میں ذکر گیا آپ اسی طریقے سے قرآن سے بھی ذکر آتا ہوا محسوس کریں گے اور اسی طرح سے آپ کو آزان کے وقت پر سوچنا ہوگا کہ آزان کی برکتیں میرے دل پہ نازل ہو رہی ہیں اتر رہی ہیں جب سلام کریں تب بھی محسوس کیجئے کہ سلام کی برکت سلام کو محض سلام کرتے وقت یہ دل پہ دھیان رکھیے گا کہ کچھ کم بڑھتی ہوا کچھ زیادہ کم بڑھتی ہوئی تولنا ہے آپ کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ان کے طریقے کو احساس کرنا ہے کہ کہاں کتنا وزن ہے کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی یہ دل وہ بن جائے گا ان شاء اللہ آپ کر کے دیکھیے گا آپ کا دل ویسے ہی بن جائے گا آپ آپ اگر ٹوپی کے ساتھ پانی پئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اوپر کتنی برکتیں نازل ہوئیں کیونکہ مستقل سنت ہے سنت کے ساتھ پانی پینا تو سنت ہے لیکن ٹوپی کا لگا ٹوپی لگا کر پانی پینا مستقل سنت ہے ٹوپی کا پہنے رہنا نبی علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرتے رہنا آپ کو پھر احساس ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی سنت آپ گھر سے جب باہر نکلیں تب آپ پڑھ کر نکلیں جو جو سنتیں ہیں بیت الخلاء میں جائیں تو الٹے پیر سے داخل ہو دل پہ احساس کریں گھر کے اندر گھسیں تو سیدھے پیر سے گھسیں باہر نکلیں تو الٹے پیر سے نکلیں آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو احساس کر لیں گے دل پر ان کا احساس ہوگا تبھی تو پختہ ہوں گی تبھی تو یہ احساس ہی تو مر گیا بھائی چلیے آپ کر کے دیکھیے کہ جو بول رہا ہے بولنے والے کی آپ پہنچا بھی سکتے ہیں یہ بھی آپ کا بھی فریضہ ہوگا کہ آپ جب یہ آپ محسوس کر لیں اس چیز کو تو پہنچا دیجیے گا کیونکہ کچھ طریقے اللہ تعالیٰ خاص طریقے سے عطا کرتے ہیں اور آسان دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کا دین بہت آسان ہے زیادہ مشقت والا نہیں ہے جتنے بھی صلاثل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہیں بڑی نعمت ہیں لیکن اس اور ان کے طریقے جو ہیں وہ ایک قیامت تک چلنے والے طریقے ہیں لیکن اس وقت کی ضرورت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ عطا کر دیتا ہے کہ ابھی جو ضرورت ہے جس کی جو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ضرورت ہی ایجاد کی ماں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ سکھا دیتا ہے اب آپ یہ کوئی سلوک کا حصہ نہیں ہے یہ تو صرف نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہے کیونکہ صحابہ جب ملا کرتے تھے اور جب صحابہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دین کو پھیلاؤ دین کو پہنچ پہنچاتے تھے تو جب صحابہ ملا کرتے تھے دوسروں سے کیونکہ ان کے دل منور ہوا کرتے تھے ان کے دل ذاکر ہوا کرتے تھے وہ جس سے ملاقات کرتے تھے اس کی با اس کے دل کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے تو یہ تو ایک طریقہ ہے اور سلوک جو ہے وہ طے نہیں ہوگا اس سے اب آپ دل سے کریں دل سے سوچیں کہ میرے سامنے والے کے دل سے جو بول رہا ہے یہ شخص اس کے دل سے میرے دل میں اللہ کا ذکر آ رہا ہے اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے احساس کریں اب جب آپ اسی طرح سے احساس کر لیں گے تو آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کوشش کیجئے گا بہت آسان ہے اسی حدیث شریف کا مفہوم دے کر اس کو پہنچا دیجئے گا طریقہ دیکھیے آپ کیسے پہنچا سکتے ہیں اپنے فیلڈ میں آپ تک بات پہنچا دی ہے میں نے میرا معاملہ تھا کہ میں آپ تک پہنچاؤں مجھے یہ چیز ملی میں اور تک پہنچا رہا ہوں میں آپ تک پہنچا دی تو آپ کریے کام کیونکہ ضرورت جو ہے ان مر ان قوما کی حالت کے دلوں کو زندہ کرنے کی ہے سمجھ رہے ہیں نا سلام کو عام کرنے کی ہے اذان یہ سنتیں چھوٹ گئی ہیں ان کو زندہ کرنے کی ہے کیسے زندہ ہوں گی اسی طرح سے سلام کو عام نہیں کر رکھا لوگوں نے سلام کو عام کرانا ہے اذان سننا چھوڑ دیا اذان کو سنوانا ہے قرآن سے اپنا تعلق چھوڑ دیا قرآن کا احساس کرانا ہے کہ دیکھ بھائی زندہ کتاب ہے اپنے دل سے کنیکٹ تو کر نماز حضوری کے ساتھ ختم ہو چکی ہے دل کی حضوری کے ساتھ ختم ہو چکی ہے تو اس کا تو احساس کم سے کم نماز آزان وہ نماز سے اگر یہ حاصل ہو جائے کہ نماز میں وہ اللہ سے کنیکٹ ہو جائے اور یہ جو زندگی کا احساس ہے اس کو ہو جائے تو کتنی سکون کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ اس کی نماز قائم ہو رہی ہے اور قرآن کا قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ نماز جو ہے وہ بری باتوں سے دور کر دیتی ہے مفہوم ہے ضرور پہنچائیں دوسروں تک کر کے بھی دیکھیں اور پہنچائیں بھی جزاک اللہ ہوگا دعاؤں کی درخواست ہے